نحمده على رسوله الكريم بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي لي صدري ويسر نحمد اللہ رسول من لساني الرحمٰن قولي سبق نمبر 262 آیت 21 سے 35 تک لیسن نمبر 262 آیت 21 ون ٹو تھرٹی فائیو لفسی ترجمہ اور ذکر کیجیے اخا آدن آد کے بھائی کا از جب ان ذرا اس نے خبردار کیا مہو اپنی قوم کو بالاحقاف احقاف میں وقد خلط اور تحقیق گزر چکے تھے خبردار کرنے والے ممبئی نے ہی اس سے پہلے اس کے آگے وہ ہی اور اس کے پیچھے اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو اللہ مگر اللہ کی انی بے شک میں اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب عذاب سے یومن عظیم بڑے دن کے قالو انہوں نے کہا اجتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس فکنا تاکہ تو برگشتہ کر دے ہم کو پھیر دے ہم کو ان آلحتنا ہمارے الہوں سے فتنا پس لے آ ہمارے پاس بائی دنا ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے ہم کو ان کنتا اگر ہے تو منس صادقین سچوں میں سے قالا اس نے کہا ان نمل علم بے شک علم ان اللہ اللہ کے پاس ہے وہ ابلغ حکم اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو ما ارسل تو بھی جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے ولا کنی لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قومن ایک قوم تجہلون تم جہالت برت رہے ہو فلما تو جب رو انہوں نے دیکھا اس کو آر دن بادل مستقبلا آنے والا اودیت ہم ان کی وادیوں کو قالو انہوں نے کہا یہ آردن بادل ہے ممترنا می برسانے والا ہے ہم کو بل بلکہ ہوا وہ مستاجل تم بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ساتھ اس کے ریحن ایک ہوا ہے فی ہا اس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے تدم میرو ہلاک کرتی ہے کل شعی ان ہر چیز کو بے امر ہا اپنے رب کے حکم سے فس بہو تو وہ ہو گئے لا یورا اللہ مسا کے نم نہ دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر کدال کا اسی طرح نجزل قوم المجرمین ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو ولقد اور البتہ تحقیق مکن بسایا ہم نے ان کو فی ماں اس میں جو ام مکنا کم فی نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں وجال لہم اور بنائے ہم نے ان کے لیے سم ان کان وہ ابسارن اور آنکھیں وہ اف ادا اور دل فما اغنا انہم تو نہ کام آئے ان کو سم ان کے کان ولا ابسار اور نہ ان کی نگاہیں آنکھیں ادا تو ہم اور نہ ان کے دل من شعی ان کچھ بھی اس گانو جب تھے وہ جہدون انکار کرتے بے آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کا وہاں کا بہم اور گھیر لیا ان کو بھی یس اون جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے و لقد اہلکنا اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے ماہم جو تمہارے آس پاس ہے منل القرا بستیوں میں سے وصرفنا نل آیاتی اور پھر پھر کر لائے ہم آیات لال لہم کہ وہ لوٹ آئے فلولا تو کیوں نہ نسر مدد کی ان کی الزین ان ہستیوں نے اتخذو جنہوں نے بنا لیا مندون اللہ ہی اللہ کے سوا قربان تقرب کے لیے آلیہ تن کچھ اللہ بلکہ دلو کھو گئے انہم ان سے وزال کا اور یہ افکم ان کا جھوٹ تھا وما کانو یفترون اور جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے وہ از اور جب سرف نہ پھر لائے ہم الہی کا آپ کی طرف نفرن ایک گروہ من الجن نے جنوں میں سے یستمعون جو غور سے سن رہے تھے القرآن قرآن فلما پھر جب حدروہ وہ حاضر ہوئے اس کے پاس یا آپ کے پاس قالو کہنے لگے انستو چپ ہو جاؤ خاموش فلما تو جب خدیا تمام ہوا ولو پھر گئے علاقوں میں ہم اپنی قوم کی طرف منظرین خبردار کرنے والے بن کر قالو انہوں نے کہا یا قومنا منا اے ہماری قوم انا سمعنا کتاب بے شک ہم نے سنی ہم نے ایک کتاب ان ضلع اتاری گئی ممبا دموسا موسا علیہ السلام کے بعد مصدقن تصدیق کرنے والی لما بین یدئی ہی جو اس سے پہلے ہے یہ دی الحق ہدایت دیتی ہے حق کی طرف و الا طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف یا قومنا اے ہماری قوم عجیب جواب دو یا دعوت قبول کر لو دا اللہ اللہ کے دائی کی اللہ کی طرف بلانے والے کی وہ امین بھی اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے ویجرکم اور پناہ دے گا تم کو من عذاب علیم دردناک عذاب سے وم اللہ اور جو نہ یجب جواب دے دائی اللہ اللہ کے دائی کو فلئیسا تو نہیں ہے بے آجز کرنے والا فل اردی زمین میں ولیسا لہو اور نہیں اس کے لیے مندو نہیں اس کے سوا اولیا کوئی حامیوں مددگار یہی لوگ فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی الزی وہ ذات ہے خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو ول اردا اور زمین کو ولم یا آیا اور نہیں تھکا بخل قہنا ساتھ ان کی تخلیق کے بقادر قادر اللہ اس بات پر الموتا کہ زندہ کرے مردوں کو بلا کیوں نہیں نہ بے شک وہ اللہ کل شعی ان قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یوم اور جس دن یو ارد پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا النار آگ پر اس وقت ان سے پوچھا جائے گا سہذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق کیا یہ سچ نہیں ہے قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں ورب بنا قسم ہے ہمارے رب کی کالا فرمائے گا پس چکھو الزاب عذاب کن تم بجہ اس کے جو تھے تم تک فرون تم کفر کرتے فصبر پس صبر کرو کما صبر جیسے صبر کیا اول العزم ہمت والوں نے من الرسل رسولوں میں سے ولا تستعجل لهم اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے ان گویا کہ وہ یوم جس دن یارونا وہ دیکھیں گے ما یو ادو نا جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں لم یلبسو بسو نہیں وہ ٹھہرے اللہ مگر ستن ایک گھڑی من نہار دن میں سے بلا پیغام پہنچانا ہے فہل تو نہیں یوہ لکو ہلاک کی جائے گی القوم الفاسقون مگر فاسق قوم

قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ۖ كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلولا

كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر ۖ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون